Welcome to lecture fifteen of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں ہم نے concepts like mark up mark down discounts کو ٹچ کیا خاص طور پہ ہم نے کئی کیلکولیشنس کیں جن میں ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈسکاؤنٹس تھے cash discounts trade discounts manual calculations ہوئیں مائکروسافٹ ایکسل کے ساتھ ہم نے کئی سوال حل کیے اس لیکچر میں بھی لیکچر ففٹین میں ہم اسی ٹائپ کے کئی اور سوال حل کریں گے اور مارک اپ اور مارک ڈاؤن کو ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے اسٹڈی کیا جائے گا مثلاً mark up as percentage of cost اور mark up as percentage of sale price پھر کنورشن ایک مارک اپ سے دوسرے مارک اپ میں کیسے کی جاتی ہے تو آئیے سلائڈس کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلی سلائڈ میں آپ کو کیا دکھایا جا رہا lecture fifteen review lecture fourteen اور فائنینشیل میتھمیٹکس پارٹ ٹو وہی فائنینشیل کیلکولیشنس جو پچھلے لیکچر میں ہم نے کی جس کو ہم نے فائنینشیل میتھمیٹکس پارٹ ون کہا وہ اس لیکچر میں بھی کنٹینیو کر رہی ہیں اور ایک لیکچر سکسٹین رہ جائے گا جس میں financial mathematics part three explain کیا جائے گا اور یہ اس ماڈیول کا آخری حصہ ہوگا آئیے اگلی سلائیڈ دیکھیں ایک نیا کانسیپٹ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے partial payments let me explain what partial payments are partial payment کا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ ایک انوائس ریسیو کر چکے ہیں آپ نے کچھ گڈس خریدے ہوئے ہیں اور ایک ڈسکاؤنٹ کا فارمولا سپلائر نے آپ کو دیا ہوا ہے فار سم ریزن آپ فل پیمنٹ نہیں کر سکے اور آپ نے ایک پارشل پیمنٹ کی جو ڈسکاؤنٹ کے لیے ایلیجیبل ہو گئی اب آبیسلی یہاں پہ کیلکولیشن کرنی پڑے گی کہ صحیح آؤٹ اسٹینڈنگ بیلنس مینوفیکچرر کے پاس یا سپلائر کے پاس پاس آپ کے نام کے اگینسٹ کیا ہے تو آئیے دیکھیں یہ کیلکولیشن کیسے ہوگی ایک ایگزامپل ہے you owe rupees forty thousand your terms are three ten اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو ڈسکاؤنٹ تھری پرسینٹ ملنا تھا اگر آپ مہینے کی دس تاریخ تک پیمنٹ کر دیں in ten days you sent in payment of rupees ten thousand how much is your new balance تو اس کو بھی ذرا بریفلی ریویو کریں کہ فورٹی تھاؤزینڈ اصل پیمنٹ ہے پھر ٹرمز آف پیمنٹ کلیئر ہیں تھری پرسینٹ ڈسکاؤنٹ پھر آپ کو وہ ڈیٹ دی گئی ہے دس تاریخ تک پیمنٹ آپ نے کرنی ہے اور آپ نے بجائے اس کے کہ فل پیمنٹ کریں آپ نے ٹین تھاؤزینڈ کی پیمنٹ کی so let see how it works out کہ باقی بیلنس پہ اس کا کیا افیکٹ ہوگا ایک اور ٹرم مارکیٹنگ کا ایریا ہے پورا جس میں کیلکولیشنس ہوتی ہیں اور اس میں کئی ٹرمز ہیں اور یہاں سب سے پہلے آپ کو ان ٹرم سے انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے ایک ٹرم ہے مینوفیکچررز کاسٹ یا مینوفیکچرر کاسٹ اور یہ کاسٹ کیا ہے the price charge to middle man in the distribution chain اور ڈسٹریبیوشن چین کیا ہے ڈسٹریبیوٹر ہول سیلر ریٹیلر تو یہ تو تھا مینوفیکچرر کاسٹ کی ڈیفینیشن اب سیلنگ پرائز کیا ہے the price charge to consumers by retailers تو یہ اس سلائڈ پہ دو ڈیفینیشنس ہم نے کی مینوفیکچرر کاسٹ اور سیلنگ پرائس آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں اس سلائیڈ پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ بیسک کیلکولیشن جو مارکیٹنگ کے اینگل سے کیسے کی جاتی ہیں اور اس کے کیا ایلیمنٹس ہیں اس میں گرو سیلز کی ایک فگر ہے روپیز میں less cost of goods sold اس کی ایک فگر ہے اس کو جب آپ سبٹریکٹ کریں گے فروم گروس سیل سے تو گروس پروفٹ اینگل آ جائے گا اس گروس پروفٹ کو آپ مارجن یا مارک اپ بھی کہہ سکتے ہیں پھر آپ اسے سبٹریکٹ کر رہے ہیں آپریٹنگ ایکسپینس ایکس اور آپ کے پاس آ گیا نیٹ پروفٹ اور انکم ایک اور ڈیفینیشن جو اوپر جس کا ذکر ہوا آپریٹنگ ایکسپینس تو آپریٹنگ ایکسپینس کی ڈیفینیشن ہے expenses the company incurs in operating the business اور یہ ایسے ایکسپینسز ہوں گے مثلا رینٹ ویجز یوٹیلیٹیز وغیرہ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہر کمپنی اپنی ایک بیلنس شیٹ بناتی ہے اس بیلنس شیٹ میں ایک پروفٹ لاس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے ایک اسیسمنٹ uh, ایک کیلکولیشن ہوتی ہے کہ ٹوٹل پروڈکشن کاسٹ کیا تھی اور ٹوٹل سیلز کی ویلیو کیا تھی اس سے گروس پروفٹ نکالا جاتا ہے پھر فردر اس سے جو اوور ہیڈس ہیں آپریٹنگ ایکسپینسز ہیں ان کو نکالا جاتا ہے تو اس سبٹریکشن کے بعد جو فگر نکلتی ہے وہ کمپنی کا پروفٹ مارجن ہوتا ہے تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں سیلنگ پرائس کی ڈیفینیشن ہو رہی ہے سیلنگ پرائس کیا ہے اس کا ایک تو سمبل ایس یوز کیا جا رہا ہے selling price S is equal to cost C یہ C symbol for the cost plus markup markup کا سمبل یہاں پہ ایم یوز کیا جا رہا ہے لیکن کئی سوالوں میں مارک اپ ایم یو کے طور پہ بھی استعمال ہو رہا ہے اور مارک اپ فار سیلس جب بات ہوگی markup on sale price تو ایم یو ایس کا سمبل استعمال کریں گے اور up on the basis of cost تو وہاں پہ ایم یو سی کا سمبل استعمال ہوگا تو آئیے سیلنگ پرائز کی ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر کی پرائز ہے نائن تھاؤزینڈ اس پہ آپ نے مارک اپ ایڈ کیا تھری تھاؤزینڈ تو ٹوٹل جو کاسٹ ہے وہ ٹویلو تھاؤزینڈ ہو گئی اور اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ rupees three thousand is margin available to meet expense and make a profit یہاں پہ ایک شارٹ ایکسپلینیشن کوئی بھی کمپنی جو سیل کا کام کر رہی ہے گڈس بیچ رہی ہے اس کی اپنی ایک سیلف کاسٹ ہے ان آئٹمس پہ اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ کچھ اوور ہیڈس ہوتے ہیں اور کچھ پروفٹ ایڈ کیا جاتا ہے تو ان کو ملا کے جو دونوں آئٹمس کو ماک اپ کہا جاتا ہے تو اس ایگزامپل میں آپ نے دیکھا کہ جو کمپیوٹر کی پرائز تھی وہ تو نائن تھاؤزینڈ تھی تو اس پہ three thousand markup add کیا گیا جس میں ایکسپنسز بھی شامل ہیں اور پروفٹ مارجن بھی ہے تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں اب ایک اور مارک اپ کا سوال If the markup is to be 33% on cost, then the selling price S is equal to cost C plus markup. اور سیلنگ پرائس جس طرح سے یہاں دکھائی جا رہی ہے کہ کاسٹ کو ہنڈریڈ لیا جا رہا ہے اور thirty three percent markup add کیا جا رہا ہے تو اٹ مینس کہ اصل میں جو سیلنگ پرائس ہے وہ ون تھرٹی تھری ہو جائے گی اور پرسنٹ میں جب ہم دیکھیں گے تو ون تھرٹی تھری پرسینٹ ہو جائے گی یہاں پہ تین نئی ڈیفینیشنس پہلی cost is hundred percent and it's call the base یعنی کیلکولیشن کے لیے جو کاسٹ ہے اس کو بیس کہا جاتا ہے اور پرسنٹ مارک اپ کو ریٹ کہا جاتا ہے اور روپیز مارک اپ کو پورشن کہا جاتا ہے تو یہاں تین ڈیفینیشنس آپ نے نئی دیکھی base which is the cost rate which is the percent markup اور پورشن وچ از دا روپی مارک اپ آئیے آگے چلیں ایک سوال مارک اپ کا یہاں پہ let see how we do this question سوال کیا ہے کہ آپ کینڈلس خرید رہے ہیں rupees ten is the price یہ آپ نے خریدیں and you plan to sell them for rupees fifteen اور سوال ہے what is your rupee markup تو بڑا آسان سوال ہے کہ اس میں سیلنگ پرائز سے کاسٹ کو نکال رہے ہیں ففٹین مائنس ٹین تو یہ مارک اپ ہو گیا فائیو روپیز اور پرسن مارک اپ یعنی اس فائیو کو آپ نے ٹین پہ ڈیوائڈ کر کے ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کیا تو یہاں میتھڈ یاد رکھنے والا کیا ہے کہ اسینشلی ہم یہاں پہ یہ کر رہے ہیں کہ ڈسٹنکشن کر رہے ہیں کہ روپی مارک اپ اور پرسن مارک اپ تو پہلے روپی مارک اپ نکالا جا رہا ہے پھر پرسن مارک اپ نکالا جا رہا ہے otherwise calculation is very straightforward تو آئیے آگے چلیں سیلنگ پرائس یہاں ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ فواد اپلائنس یہ ایک uh, فادز اپلائنس ایک شاپ کا نام ہے تو اس دکان نے سلائی کی مشینیں خریدی ہیں اور اس کی کاسٹ ہے روپیز ففٹین ہنڈریڈ تو اس نے اپنا حساب لگایا ہے کہ sixty percent markup on cost ضروری ہے کہ جو ڈیزائر پروفٹ پھر حاصل ہو سکے گا وٹ از فواد روپی مارک اپ ایک سوال یہ ہے اور دوسرا سوال ہے what is his selling price آئیے آگے چل کے دیکھتے ہیں یہ کیسے ورک آؤٹ ہو رہا ہے سب سے پہلے rupee markup please note کہ یہ جو مارک اپ ہے اٹ از آن کاسٹ اور کاسٹ تھی ففٹین ہنڈریڈ تو آپ نے وہ ڈائریکٹلی فریکشن سکسٹی پرسینٹ کو پوائنٹ سکس میں کنورٹ کر کے تو کاسٹ سے جب ملٹیپلائی کیا تو آنسر از نائن ہنڈریڈ اور سیلنگ پرائز پھر کاسٹ میں جب آپ مارک اپ ایڈ کر رہے ہیں fifteen hundred plus nine hundred the answer is two thousand four hundred اب یہاں پہ وہ ملٹیپلیکیشن فیکٹر کا بھی طریقہ دکھایا گیا کہ آپ اس کو ملٹیپلیکیشن فیکٹر کے ساتھ بھی ورک آؤٹ کر سکتے ہیں in other words point six is the fraction تو ملٹیپلیکیشن فیکٹر میں آپ ون ایڈ کریں تو ون پوائنٹ سکس ہو گیا اس کو ملٹیپلائی کریں کاسٹ پرائز سے ففٹین ہنڈریڈ تو جواب 2400 two thousand four hundred rupees آ گیا آپ نے دیکھا اس کیس میں کہ ایک تو میتھڈ تھا اسٹریٹ کہ جہاں پہ آپ اس کو فریکشن کو ملٹیپلائی کر کے مارک اپ نکال رہے ہیں اور پرائس میں ایڈ کر رہے ہیں دوسرا طریقہ تھا کہ فیکٹر کو استعمال کر رہے ہیں یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ آپ ان دونوں میتھڈس کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں اس سلائڈ پہ آپ نے دیکھا کہ یہی سوال ہم نے مائکروسافٹ ایکسل میں حل کیا یہاں پہ رو فور میں اور کالم ایف میں آپ دیکھیں کہ ایف فور سیل میں سلائی کی جو مشین ہے sewing machine cost fifteen hundred کی گئی ہے پھر markup on cost note کیا گیا کہ سکسٹی پرسینٹ ہے پھر روپیز مارک اپن کاسٹ کا فارمولا اور وہ straight F five which is mark up on cost کو ہنڈریڈ پہ ڈیوائڈ کر کے تو جو کاسٹ ہے ایف فور میں دی گئی ہے اس سے ملٹیپلائی کیا گیا تو یہ روپیز مارک اپ آپ کا آ گیا پھر سیلنگ پرائس آپ ایک اور فارمولے سے ورک آؤٹ کر رہے ہیں وہ فارمولا کیا ہے equal sign the cost that is fifteen hundred plus rupees markup on cost جو نائن ہنڈریڈ یہاں نظر نہیں آ رہا لیکن جب آپ اس فارمولے کو لکھ کے تو انٹر کی دبائیں گے تو answer will be nine hundred تو اس سیلنگ پرائز کو بھی فارمولے کے ساتھ ورک آؤٹ کیا گیا اور اس فارمولے میں بھی جب آپ نے انٹر کیا تو answer two thousand four hundred آ گیا آئیے آگے چلیں ایک اور ایسپیکٹ کہ rupee markup and percent on cost کیسے ورک آؤٹ کرنا ہے ایک اور ایگزامپل جس میں روپیز مارک اپ اور پرسنٹ آن کاسٹ کو ایکسپلین کیا گیا ہے اور ایگزامپل کیا ہے کہ ایک فلاور بزنس ہے اور وہ فلورل ارینجمنٹس بیچ رہے ہیں فار روپیز تھرٹی فائیو اور desired profit is forty percent on cost what do the flower arrangement cost what is the rupee markup یعنی یہاں پہ آپ نوٹ کریں تھوڑی سی نیچر آف دا کوشچن بدل گئی کہ ہمیں سب سے پہلے جو ویلو دی گئی ہے وہ ہے sale price that is thirty five یہ سیل پرائز ہے لیکن جو ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے اور جو فگر دی گئی ہے forty percent markup on cost یعنی ناٹ آن سیل فگر ہمارے پاس ہے سیل پرائز کی 35 five markup percentage on cost تو پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کاسٹ کیا ہے چونکہ کاسٹ از ناٹ گیون اور روپی مارک اپ کیا ہے تو لیٹ سی یہ کیسے ورک آؤٹ ہو رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پہلے ایک فارمولا لکھا گیا اور وہ فارمولا کیا ہے کہ sale price is equal to cost plus markup اس کو میں ایکسپلین پہلے کر لوں یہاں پہ جو سیل پرائس ہے اس کو ہم اکویٹ کر رہے ہیں کاسٹ پلس مارک اپ اب یہ مارک اپ جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ روپی مارک اپ ہے ان ادر ورڈس اگر آپ کے پاس پرسنٹ مارک اپ دیا ہوا ہے تو آپ نے اس کو روپی مارک اپ میں پہلے کنورٹ کرنا ہے اور چونکہ یہاں پہ مارک اپ آن کاسٹ دیا ہوا تھا تو آپ نے وہ کاسٹ کو استعمال کرنا ہے مارک اپ میں تو لیٹ سی کہ یہ کیسے کیا گیا کہ سیل پرائس دی ہوئی ہے that is thirty five cost ہم نے ورک آؤٹ کرنی ہے تو سی ہی لکھ رہے ہیں پلس اب مارک اپ دیا گیا تھا کہ forty percent on cost in other words fraction forty کا zero point four multiplied by C تو اس میں دونوں ٹرمز رائٹ سائڈ پہ سی کی ہیں یعنی one C plus point four which is one point four C تو یہاں سے اس ایکویشن سے سی کی ویلیو نکل آئے گی thirty five divided by one point four تو اس کو جب آپ ورک آؤٹ کریں گے تو answer is twenty five rupees یعنی آپ نے کاسٹ ورک آؤٹ کر لی اور پھر مارک اپ بتایا گیا ہے کہ فورٹی پرسینٹ آن کاسٹ ہے اب cost is now known which is twenty five تو اس کو پوائنٹ فور سے جب ملٹی کریں گے تو آنسر دس آ جائے گا تو let me repeat this method once again کہ اس میتھڈ میں آپ نے S is equal to C plus M M is the markup اس سوال میں ہمیں بتایا گیا کہ markup is percent of cost وہ پوائنٹ فور فیکٹر تھا تو C plus point four C which is one point four C تو ہمارے پاس ایک اکویشن آ گئی تھرٹی فائیو سیل پرائز تھی تو یہاں سے ہم without any difficulty C کی ویلو ہم نے ورک آؤٹ کر لی جب سی کی ویلو نکل آئی تو آپ کے پاس already forty percent markup on cost کی فگر ہے تو اس کو آپ نے پوائنٹ فور سے ملٹیپلائی کر کے تو روپی مارک اپ نکال لیا تو آئیے آگے چلیں اسی سوال کو ہم نے مائکروسافٹ ایکسل میں حل کیا پہلے آپ دیکھیں کہ رو ففٹین میں selling price floral thirty five rupees ہے پھر مارک اپ دیا ہوا ہے فورٹی روپیز اور پھر یہ لکھا ہوا ہے کاسٹ کوشچن مارک پھر میں نے آپ کی ہیلپ کے لیے ایک فارمولا نیچے جو لکھا ہوا ہے اس کو میں نے اس طرح سے لکھا ہے کہ آپ کو یہ کلیئر ہو کہ میں کس طرح سے ان کو ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ sale price is equal to C plus M اور وہاں زیرو پوائنٹ فور ایڈ کر کے تو آپ کے پاس یہ S is equal to one point four which means کہ C is equal to S by one point four اب ہم نے کاسٹ کو یہاں فارمولا ہم نے کیسے لگایا کہ یہاں پہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایچ ففٹین ایچ ففٹین جو ہے وہ سیلنگ پرائس ہے تو اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں فریکشن کے ساتھ which is one point H sixteen by hundred یہ وہ جب آپ H sixteen by hundred is the mark in other word یہ ون پلس پوائنٹ فور یعنی ون پوائنٹ فور آ جائے گا تو یہ وہی فارمولا ایکسل میں بھی لکھا گیا جو ہم نے مینولی ادھر نیچے فارمولے کے طور پہ شو کیا ہوا ہے تو جب آپ کی ایک کاسٹ نکل آئی تو کاسٹ کو آپ فورٹی سے ملٹیپلائی کر کے تو مارک اپ نکال سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مارک اپ کی ویلو ٹین روپیز نکلی ہے یہاں بھی فارمولا لگایا گیا اسی طرح سے اور وہ formula is markup percent into the cost آئیے اگلی سلائڈ کی طرف چلیں ایک اور مارک اپ کا سوال اور وہ کیا ہے you buy candles for two rupees you plan to sell them for two and half rupees what is your rupee markup what is your percent markup on selling price اب یہ سوال آپ سوچیں گے یہ تو میں کر چکا ہوں لیکن یہاں ذرا نوٹ کریں کہ دا کوشچن از ڈفرنٹ پہلے تھا کہ پرسن مارک اپ کیا ہے اب یہاں پہ وہ سیلنگ پرائز پہ پوچھا جا رہا ہے کہ what is the markup on the selling price not on the cost price تو let see how we work out اگلی سلائڈ پہ چلیں کہ پہلے تو روپی مارک اپ آپ نے نکالا 2.5 point five minus two zero point five rupees پھر آپ نے percent markup on selling price نکالا یعنی نارملی ایز یو ریمبر کہ اکثر جو بھی سوال تھے وہ کاسٹ پرائز پہ ورک آؤٹ کیے گئے اور وہ نارملی ایوری بڈی تھنگس کے starting point is the cost price لیکن یہاں پہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ سیلنگ پرائز پہ کیا مارک اپ ہے تو یہاں پہ 0.5 کو 2.5 پہ ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے وچ از دا سیلنگ پرائز اور جواب نکل رہا ہے 20 پرسینٹ تو آئیے اگلی سلائیڈ دیکھیں یہی سوال آپ کر رہے ہیں مائکروسافٹ ایکسل میں تو کیسے ہوگا پرچیز پرائز لکھی آپ نے کالم ای e میں ای تھرٹی سیل میں ٹو پھر sale price E thirty one cell میں ٹو پوائنٹ فائیو پھر آپ نے ایک فارمولا لکھا وہ فارمولا کیا ہے ایکول سائن پھر آپ سلیکٹ کر رہے ہیں سیل پرائس کو دیٹ پوائنٹ 2.5 سیل کو پھر مائنس سائن پھر cell E thirty which is the purchase price اس کو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں اور پھر ایکول تو جب آپ انٹر کی دبا رہے ہیں تو 0.5 پوائنٹ روپیز آنسر نکل رہا ہے اب اگلی رو میں percent markup on sale price work out کیا جا رہا ایکول سائن فارمولا نوٹ کریں پھر E thirty two E thirty two کیا تھا روپیز مارک اپ اس کو آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں ای تھرٹی ون پہ E thirty one sale price تو یہ فریکشن نکل آیا اس کو ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں اور جب آپ انٹر کی دبائیں گے تو آنسر ول بی ٹوینٹی یہ میں نے ٹوینٹی یا ایک اور سیل میں لکھا ہے تاکہ پتا لگے کہ آنسر کیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے بھی بڑی آسانی سے مائکروسافٹ ایکسل میں یہ کیلکولیشنس ہو سکتی ہیں آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے یہ پھر سیلنگ پرائز کا سوال ہے یہ وہی وہ فواد اپلائنس جس کا ایک سوال ہم پہلے کر چکے ہیں کہ انہوں نے سلائی کی مشین خریدی ایٹ روپیز ففٹین ہنڈریڈ لیکن یہاں پہ سوال بدل گیا وہ کیا ہے کہ to make the desired profit he needs a sixty percent markup on selling price what is the markup rupee markup what is the selling price تو اس کو ذرا ٹچ کریں کہ پہلا جو سوال تھا وہاں پہ مارک اپ آن کاسٹ کیا گیا تھا سوال وہی ہے لیکن اب percent is related to the selling price تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایسا سوال کیسے کیا جائے گا یعنی یہاں آپ دیکھیں فارمولا بیسک ہوئی ہے کہ selling price S is equal to C لکھا تو نہیں ہوا لیکن وہ آپ کو یاد ہوگا وہ سی پلس ایم یعنی کاسٹ پلس مارک اپ تو cost is known fifteen hundred پھر ہمیں بتایا گیا کہ جو مارک اپ ہے وہ sixty percent of sale price ہے تو ہم نے پوائنٹ سکس ایس یہاں لکھا پوائنٹ سکس کو ملٹیپلائی کیا سیل پرائز کے ساتھ اور پھر ہم پوائنٹ سکس ایس کو لیفٹ سائڈ پہ لے گئے یعنی S minus zero point six S تو یہ ہماری zero point four S equal to fifteen hundred اور یہاں سے the answer is three thousand seven hundred fifty rupees اب مارک اپ چونکہ دیا ہوا ہے سیل پرائز پہ تو now you can work out the mark up easily کہ سیل پرائز کو ملٹی پلائی کریں وتھ زیرو پوائنٹ سکس تو answer two thousand two hundred fifty آئیے دیکھتے ہیں کہ یہی سوال کیسے مائکروسافٹ ایکسل میں کر رہے ہیں یا آپ دیکھیں کہ رو تھرٹی نائن میں کالم ای اور سیل ای تھرٹی نائن میں ہم نے purchase price fifteen hundred add کی پھر نیکسٹ مارک اپ اپن سیل پرائز سکسٹی پرسینٹ دکھایا ہوا ہے پھر سیل پرائز کا فارمولا لیکن وہ لکھنے سے پہلے میں نے آپ کی انفارمیشن کے لیے ایکسپلینیشن کے لیے اس فارمولے کو جنیرک ٹرمز میں پہلے لکھا ہے کہ یعنی S is equal to C plus zero point six S یعنی سیل پرائز چونکہ ہمیں بتایا گیا کہ it's cost plus mark up اور مارک اپ تھا 0.6 point six of sale price تو اس کو جب ورک آؤٹ کیا گیا تو 0.4 point four S is equal to C اور ری ارینج کر کے صرف ایس کی ویلو نکال رہے ہیں تو وہ نکل رہی ہے C divided by zero point four S اور اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ C divided by one minus mark up M U تو یہ وہی فارمولا ہے اس طرح سے ری ارینج کر کے لکھ رہے ہیں کہ جو ویلوز ہمارے پاس ہیں تاکہ ہم ان کو یوز کر سکیں آئیے آپ فارمولا دیکھتے ہیں کیا ہے ایکول سائن پھر E thirty nine what is E thirty nine purchase price یعنی سی جو نیچے فارمولے میں لکھا ہے پھر one minus E forty divided by hundred یہ وہ جو فارمولے میں لکھا ہوا تھا ون مائنس ایم یو یعنی ماک کا یہ اس طرح سے اس فارمولے کو یہاں لکھا گیا E forty is the mark up divided by hundred fraction ہو گیا اور سیل پرائز جب آپ انٹر کریں گے انٹر کی کو دبائیں گے تو sale price three thousand seven hundred fifty آپ کے سامنے آ جائے گی تو اگلا سوال یہ تھا کہ مارک اپ ان روپیز کیا ہے یہاں بھی فارمولا لگا رہے ہیں اور وہ فارمولا ہے کہ پہلے پرسن مارک اپ والا cell that is E forty اور اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں سیل پرائز والے سیل کے ساتھ that is E forty one اور پھر انٹر تو جواب آ رہا ہے two thousand two hundred fifty students آپ نے دیکھا کہ whether the mark up is on cost اور آن سیل آپ نے بیسک فارمولا استعمال کرنا وہ بیسک فارمولا ہے sale price is equal to cost plus mark up اگر mark up as percentage of cost دیا ہوا ہے تو آپ نے اس کو وہ پرسنٹیج کو fraction multiplied by C cost اور دونوں کاسٹ کے آئٹمس بن جاتے ہیں ان کو ایڈ کر کے تو then you work out the cost دوسرے کیس میں تھا کہ as percentage of sale price دیا ہوا ہے تو فارمولے میں C plus fraction of fraction of mark up multiplied by sale price تو اس ٹرم کو پھر آپ کو on the left side of the equation لے جانا پڑے گا اور اس کو وہاں ری ارینج کر کے اس کو ورک آؤٹ کر کے تو then you can again work out جو بھی unknown in this case most probably it will be the sale price تو یہ دونوں ٹائپ کے سوال ہم نے کیے اور آپ نے دیکھا کہ بیسک فارمولا وہی ہے مینولی بھی ہم نے کیلکولیشن کر کے دیکھی اور ایکسل سے بھی ہم نے کیا تو آئیے آگے چلیں اور دیکھیں ایک اور ایسپیکٹ مارک اپ کا کہ یہاں روپی مارک اپ اور پرسنٹ آن کاسٹ اب وہی سوال جو پہلے ہم کر چکے ہیں تنویر فلاور بزنس والا لیکن یہاں پہ وہ فرق یہ ہو گیا کہ پچھلے سوال میں جو مارک اپ تھا وہ کاسٹ پہ تھا اب یہاں پہ mark up is on selling price تو پوچھا جا رہا ہے کہ what do the flower arrangement cost یعنی کاسٹ ہم نے نکالنی ہے اور روپی مارک اپ نکالنا تو آئیے اس کو دیکھیں کیسے کر رہے ہیں سیم فارمولا اگین کے selling price is equal to C plus mark up تو اس کو لکھا گیا selling price is known thirty equal to پھر سی پلس اور ماں کا بتایا گیا کہ forty percent of sale price ہے سوڈس zero point four into thirty five اور یہ آگے آپ فورٹین نکلتا ہے thirty five equal to C plus fourteen پھر آپ نے ری ارینج کیا ٹرمز کو کہ سی کو ایک طرف لے گئے تھرٹی فائیو دوسری طرف تو answer is twenty one rupees پھر آپ یہ کر رہے ہیں کہ کاسٹ آپ نے یہاں ایک اور طریقے سے بھی آپ نکال سکتے ہیں کہ آپ کو سیل پرائز تو معلوم ہے وچ از اور کہا جا رہا ہے کہ mark up is forty percent of sale price تو اسٹریٹ اس کو مارک اپ کو نکال لیا جائے اور سیل پرائز سے اس کو ڈیڈکٹ کر دیا جائے تو یہ دیکھیں یہ C is equal to S minus zero point four S کیا گیا ہے اور اس کو ری ارینج کر کے جب ورک آؤٹ کیا گیا تو again we got the value twenty one rupees تو rupee mark up forty percent of sale price تھا تو وہ اس کی ویلو فورٹین روپیز آ گئی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سوال ایکسل میں ہم نے کیسے کیا ہے تو سب سے پہلے ہم نے سیل پرائز انٹر کی رو ففٹی میں cell E e thirty five E e fifty میں value thirty five next percent mark up on sale price دیا ہوا ہے فورٹی پرسینٹ پھر نیکسٹ لائن میں ہم نے لکھا کاسٹ کوشچن مارک یہ نکالنا ہے پھر ان دا نیکسٹ لائن لکھا rupee mark up with a question mark پھر فارمولا آپ کو نظر آ رہا ہے جو استعمال کیا گیا لیکن اس کو کرنے سے پہلے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے کہ ایکویشن لکھی ہوئی ہے فارمولے کی S is equal to C plus zero point four S یعنی ہم نے جو نون تھا زیرو پوائنٹ فور اس کو لکھا ہے اور ری ارینج کیا یعنی ایس سے جب 0.4 پوائنٹ فور ایس مائنس ہوگا تو 0.6 پوائنٹ سکس ایس اور اس کو اس طرح سے بھی اب لکھا جا سکتا ہے کہ C is equal to one minus mark up on sale which is zero point six تو آئیے اب فارمولا دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے لکھا گیا ہے کہ ایکول سائن پہلے پھر ہم نے سیل ای ففٹی سلیکٹ کیا E fifty is the sale price اس کو ملٹی پلائی کر رہے ہیں with the factor one minus E fifty one by hundred یہ کیا ہے this is in fraction the percent mark up on sale price یہ وہ پچھلا جو فارمولے میں آپ نے دیکھا one minus M U S یعنی مارک اپ آن سیل تو اس فارمولے کو جب آپ انٹر کر لیں گے اور انٹر کی دبائیں گے تو answer will be twenty one پھر روپی مارک اپ کا فارمولا کہ آپ پرسنٹ مارک اپ کو لے رہے ہیں وچ از آن سیل پرائز اور اس کو آپ سمپلی uh, ملٹیپلائی کر رہے ہیں with sale price which is cell E fifty اور ہنڈریڈ سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں چونکہ آپ فورٹی پرسینٹ کی ویلو یوز کر رہے ہیں تو forty by hundred into thirty five تو یہ آنسر فورٹین آ جائے گا تو یہاں بھی ذرا اس کو ریویو کریں کہ نئی بات کیا ہے کہ یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ فارمولا تو وہی ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں فرق کیا ہے کہ کبھی ماں کا کاسٹ پہ آ جاتا ہے ان نون بدل جاتا ہے اور کبھی سیل پہ آ جاتا ہے تو اس کیس میں ہم نے اس کو ری ارینج کیا اور فریکشن استعمال کیا one minus mark up on sale والا تو اس کو ہم فارمولے میں ہم نے اس کو استعمال کیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ ساری جتنی بھی کیلکولیشنس اب تک ہوئی ہیں ان کا بیسس اسینشلی یہ بڑی سمپل سی ایکویشن ہے اور وہ ایکویشن بھی یاد رکھنی مشکل نہیں ہے چونکہ sale is equal to cost plus mark up this is the equation صرف یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جہاں پہ مارک اپ آن سیل ہے تو اس کو صحیح طرح سے استعمال کیا جائے اور جہاں پہ مارک اپ آن کاسٹ ہے تو اس کو اس طرح سے استعمال کیا جائے اور دوسری بات کہ آپ یہ فارمولا لکھنے سے پہلے اکویشن کو ری رائٹ کر لیں in the form S is equal to C plus M اور جو جو نان ویلوز ہیں ان کو انسرٹ کر لیں اور پھر ٹرمز کو ری ارینج کر کے تو ان نون کو دوسرے نون کی فارم میں لے آئے تو آپ کو یہ فارمولے یاد کرنے کی ایسا ضرورت نہیں ہے you just have to write this formula write the known values write the unknown values rearrange terms convert into known values اور اس کو پھر آپ جب ورک شیٹ بنائیں تو اس طرح سے اس فارمولے کو لکھیں یہاں دوبارہ ایک ورڈ آف کوشن کہ please don't stick to just one type of method یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ مختلف طریقوں سے یہ کیلکولیشنس کر سکتے ہیں وہ تینوں جو میتھڈ تھے فریکشن ملٹی پلائر اور روپی اپ نکال کے تو کر سکتے تھے تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹر میں آپ کو دوبارہ دے رہا ہوں کہ آپ جب یہ کریں تو try different ideas try different formula تاکہ آپ کو پریکٹس ہو تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ ٹینڈنسی نہ ڈیولپ ہو جائے کہ یہ میں نے یاد کرنا کیونکہ یاد اگر ہوگا تو کانسیپٹ پھر یاد نہیں رہے گا اگر سمپلی یاد کرنے کی کوشش کریں گے فارمولے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بات نہیں بنے گی یہ ساری ایکسرسائز آپ دیکھیں بہت کلوز ایک دوسرے کے ساتھ they are very very close بڑی معمولی سا فرق ہے اور یہی پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ پرابلم کا مائنر سی چینج جب ہو جاتی ہے تو اس کا سارا میتھڈ بدل جاتا ہے تو یہ بڑی سملر ایگزامپلس آپ کو اس لیے دی جا رہی ہیں تو I would suggest that you download the slide also download the worksheet and please do all these calculations time and again یہ بڑے امپورٹنٹ کیلکولیشنیں ہیں یہ فارمولے سمپل ہیں لیکن کیلکولیشنیں بہت اہم ہیں چونکہ ہر جگہ آپ کے یہ کام آئیں گی تو آئیے آگے چلیں اب ایک کانسیپٹ ہے how to convert mark ups ایک چھوٹا سا سوال دیا جا رہا ہے وہ سوال کیا ہے کہ converting 50% percent mark up on cost to percent mark up on sales یہ کیسے نکالا جائے گا تو یہ چونکہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے تو اس کا فارمولا یہاں پہ ایک ڈرائیو کیا گیا اور وہ فارمولا کیا ہے کہ percent mark up on selling price اور اس کے لیے استعمال کی گئی abbreviation M U S mark up on selling price to percent mark up on cost اور اس کی ایبریویشن استعمال کی جا رہی ہے ایم یو سی یہ کس کے برابر ہے percent mark up on cost divided by one plus percent mark up on cost یہ بڑا سمپل سا فارمولا ہے اور دونوں ٹرمز آپ دیکھیں کہ وہی ہیں کہ نیومریٹر میں لکھا ہوا ہے percent mark up on cost اور ڈینومینیٹر میں بھی لکھا ہوا ہے one plus percent mark up on cost تو اس کو کیسے حل کیا جا رہا ہے کہ زیرو پوائنٹ فائیو یہ تھا ہمارا mark up on cost divided by one plus zero point five جب آپ اس کو کریں گے تو آنسر ان ڈیسیمل آ جائے گا which is zero point three three three three یہ فور ڈیسیمل تک میں نے کیا ہے اور اس کا آنسر پرسنٹیج میں 33.33 پوائنٹ تھری تھری آ رہا اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہم مارک اپ آن سیل کو مارک اپ آن کاسٹ میں کنورٹ کر رہے ہیں اور اس کا فارمولا ہے تو بڑا سملر ود ون ڈفرینس وہ ڈفرینس کیا ہے کہ یہاں پہ formula is percent mark up on sale divided by one minus percent mark up on sale پچھلی سلائڈ پہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ one plus mark up on cost تھا اور اس کی کیلکولیشن نیچے ملازہ کیجیے کہ zero point three three three one کو ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں one minus zero point three three three three پہ which is mark up on sale تو یہ آنسر زیرو پوائنٹ فائیو آ رہا ہے اب یہی بات ہم نے مائیکروسافٹ ایکسل میں بھی کر کے دیکھی اور یہ فارمولا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ مارک اپ آن کاسٹ اور یہاں بھی one minus e sixty one جو مارک اپ آن سیل ہے یہ وہی ایگزیکٹلی فارمولا جو پچھلی سلائڈ پہ آپ نے دیکھا اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ کنورشن بھی بڑی آسان ہے جب مارک اپ آن کاسٹ کی بات ہو رہی ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے تو وہ بڑا سمپل سا فارمولا ہے کہ mark up on cost divided by one plus mark up on cost اور جب سیل کو کنورٹ کر رہے ہیں تو اس میں mark up on sale divided by one minus mark up on sale یعنی ایک کیس میں پلس ہے جو کاسٹ والا ہے ایڈ ہوتا ہے اور دوسرے کیس میں مائنس ہے تو اس پوائنٹ پہ یہ لیکچر ختم ہوتا ہے آپ نے اس لیکچر میں مارک اپ کی کئی ایگزامپلس دیکھی کبھی mark up on sale price کبھی mark up on cost price اور ہم نے فارمولے دیکھے کیسے یہ کیلکولیشنس ایکسل میں کی جاتی ہیں وہ ہم نے دیکھی آج کے لیکچر میں اتنا ہی اگلا لیکچر اس میں ہم ایک تو یہی کانسیپٹس بریفلی ریویو کریں گے اور فائنینشیل انالیسس کیا ہوتا ہے پروجیکٹ فائنینشیل انالیسس کیا ہوتا ہے present worth rate of return یہ باتیں جن کا ذکر شروع میں ہوا تھا یہ لیکچر سکسٹین میں اس کو کور کیا جائے گا تو آج میں اپنا لیکچر یہاں پہ ختم کرتا ہوں آج اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کا لیکچر بھی بڑے غور سے سنا ہوگا اور اس قدر تفصیل کے ساتھ آپ نے مارک اپ مارک ڈاؤن کی اسٹڈی کی تو اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے السلام علیکم خدا حافظ